ابن قسیت نے عبید بن چورائی سے روایت کی کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے ساتھ بارہ دفعہ حج کیا اور عمرے کیے میں نے کہا اے عبد الرحمن میں نے آپ میں چار چیزیں دیکھی ہیں اور اسی کے ہم مانا حدیث بیان کی مگر تلبیہ بلند کرنے کے قصے میں مقبوری کی روایت کی مخالفت کی ان الفاظ کے بغیر روایت بالمانہ کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انیس